فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ دے گا اور جن لوگوں نے اس کی عبادت کا انکار کیا اور تکبر کیا اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے گزشتہ آیت میں اللہ کی عبادت سے منہ موڑنے والے کو ایک قسم کی دھمکی دی گئی ہے تو اس آیت میں ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اللہ ان کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ دے گا اور آیت کے آخر میں اللہ کی عبادت سے منہ موڑنے والوں کے انجام کی سراحت کر دی گئی ہے کہ اللہ انہیں سخت عذاب دے گا اور اس دن اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا